واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے دیں گے بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں وہ اللہ تو ایسے ہیں کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتے ہیں یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھونکا ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے طور پر آ گھرے سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو اس سے بچا لیں تو ہم ضرور حق شناس بن جائیں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگوں یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے دنیاوی زندگی میں حز اٹھا رہے ہو پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مشرقین مکہ مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کا مزہ چکنے کے بعد جب انسان کو ہماری رحمتوں سے سابقہ پڑتا ہے جیسے مفلسی کے بعد خوشحالی قحط کے بعد کاشت میں بہترین پیداوار اور بارش وغیرہ تو وہ تمسخر اور تکذیب کے در پہ ہو جاتے ہیں اور جب انسان کو مصیبتیں آ گھیرتی ہیں تو وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعاؤں کی بھرمار شروع کر دیتا ہے چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی وہ برسات کی رات تھی پھر آپ فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میرے مؤمن بندے بھی صبح اٹھے اور کافر بندے بھی لیکن جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت کے سبب ہے تو وہ مجھ پر ایمان لایا ہوا ہے اور ستاروں کے اثرات کا منکر ہے اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بارش نچھتروں کے سبب ہوتی ہے تو وہ مجھ سے کفر کر رہا ہے اور نچھتروں پر ایمان لا رہا ہے کہہ دیجئے اے پیغمبر میری حکمت عملی بڑی کارگر ہوتی ہے ایسے مجرم گمان کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی عذاب کفر کی بنا پر نہیں دیا گیا لیکن در حقیقت ان کے ساتھ ڈھیل روا رکھی گئی ہے اور جب وہ اپنی انتہائی غفلت میں ہو جائیں گے تو ایک دم سے دھر لیے جائیں گے ہمارے فرشتے ان کے اعمال لکھ رہے ہیں پھر وہ عالم الغیب یعنی غیب کا علم رکھنے والے اللہ کے پاس پیش کر دیے جاتے ہیں پھر وہ ہر بڑے اور چھوٹے گناہ کی سزا پاتے ہیں پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خشکی اور طریق کے سفر کے لیے اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور پانی کے اندر بھی اللہ نے تم کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیا اور جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو ہوائیں ان کشتیوں کو چلانے لگتی ہیں تو ان کی نرم رفتاری یا سرعت سیر پر خوش ہوتے ہو عین خوشی کے عالم میں ان کشتیوں کو تیز و تند آندھی آ گھیرتی ہے اور ہر طرف سے موجیں لپٹ پڑتی ہیں تو تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہلاک ہو گئے اب زار زار اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہو اس وقت نہ تمہیں اپنا کوئی معبود یاد آتا ہے جیسے پیرانے پیر دستگیر کو تم پکارتے ہو خواجہ اجمیری خواجہ بند نواز پہاڑی شریف کے بابا اور دیگر بہت سے خود ساختہ معبود جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور انہیں اپنی طرف سے معبود قرار دے کر اللہ کا شریک انہیں بنایا ہے ان سب کو بھول جاتے ہو اور اکیلے اللہ کو مخاطب کرنے لگ جاتے ہو بس سمندر کے اندر جب اللہ تم کو صحیح سلامت کنارے پر یعنی خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر اللہ سے روگردہ ہو جاتے ہو انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے دا مخلصین الہ الدین لئن انجیتنا یعنی بڑے مخلص ہو کر پکارنے لگتے ہیں کہ اگر اے اللہ آپ نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم بڑے شکر گزار بن جائیں گے اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتے ہیں تو ملک میں وہ ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں گویا کبھی ان پر مصیبت آئی ہی نہ تھی پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ الناس انما علی انفسکم کہ اے لوگو تمہاری بغاوت کا وبال تمہیں پر پڑے گا خوب یاد رکھو کہ کسی اور کو اس کا ضرر نہیں جیسا کہ سنن ابی داود نے سنن ترمیدی سنن ابن ماجا اور ادب المفرد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغاوت از اللہ اور قطع تعلقی یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی لیکن دنیا میں بھی جلد تر اس کی سزا مل جاتی ہے اس دنیا ناپائیدار کی زندگی میں تمہارے لیے چند روز متا ہے یعنی روزی اور توشا پھر تمہاری باز گشت ہمارے طرف ہے اور جب ہماری طرف لوٹ آؤ گے تو ہم تمہارے سب اعمال تم کو سمجھا دیں گے اور دکھلا دیں گے اور اس کی پوری پوری جزا دیں گے جس کو اچھی جزا ملی ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو سزا ملی ہو تو وہ اپنے جی ہی کو ملامت کرے اور اللہ اپنے بندوں پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کرتے